السلام علیکم اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں دیکھیں آج تک ہم نے کچھ بنیادی باتیں آڈیٹنگ سے متعلق پڑھ لیں یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جس میں کہ آڈیٹر کون ہو سکتا ہے کس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز آڈٹ کرنے کے دوران اس آڈیٹر کو معلوم ہونے چاہیے اور اس اینٹی کے بارے میں کہ جی وہ اینٹی کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے اور یہی وہ چند باتیں میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں ریوائز بھی کروا چکا ہوں اب سی اون ورڈز اب ہم پریکٹیکل آڈیٹنگ کے متعلق باتیں کریں گے کہ آڈیٹر کرتا کیا ہے فالو کر رہے ہیں لہذا اب بہت اہم پوائنٹس ہیں جو کہ ہم پریکٹیکل آڈیٹنگ سے متعلق سیکھیں گے لہذا زیادہ توجہ ریکوائرڈ ہے توجہ تو آپ کی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے مجھے معلوم ہے لیکن اب زیادہ توجہ ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے لیں جی اب میں جو بات کرنے والا ہوں آج کے اس لیکچر میں that is about documenting the internal control system اب دیکھیے لاسٹ لیکچرز میں ہم نے انٹرنل کنٹرول سسٹم کی کچھ باتیں کی تھیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو اینٹی ہے جس اینٹی کا آڈیٹ کرنا ہے وہ اینٹی کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے اور اس اینٹی کا اکاؤنٹنگ سسٹم کیا ہے اور اس اینٹی میں انٹرنل کنٹرول سسٹم کیا ہے ان ساری باتوں کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے آڈیٹر اب آڈیٹر ان کو ڈاکیومینٹ کس طرح سے کرتا ہے یہ ایک پریکٹیکل بات ہے اور مجھے امید ہے کہ اب وہ باتیں شروع ہوں گی جس میں بوریت کم ہوگی اور نیند بھی کم آئے گی کیونکہ آڈیٹنگ کے لیکچرز میں نیند آتی تھی نا آپ کو پیچھے بالکل آتی تھی کہ پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے سننی ہو گئے اب ان شاء اللہ تعالی آپ کو میں سن نہیں ہونے دوں گا اب ہم باتیں کریں گے پریکٹیکل آڈیٹنگ کی اچھا ڈاکیومینٹنگ سے پہلے چاند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں کر لوں جس میں کہ اس انٹرنل کنٹرول کی کیٹیگریز کو میں ڈسکس کروں گا انہیں ہم عموماً سوپ میپس کے نیمونکس کے ساتھ یاد کرتے ہیں سوپ میپس یہ نیمونکس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیڈنگس کو یاد رکھنے کے لیے ایک اہم ٹول ہوتے ہیں لہذا اگر ہم اس طرح سے زیادہ لمبی چوڑی ہیڈنگس کو یاد کرنا چاہیں تو ان ہیڈنگس کے پہلے پہلے حروف کو آپ اکٹھا کر لیں تو وہ نیمونک بن جایا کرتے ہیں لائک like, اب یہاں پر آپ کو ایٹ ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں جو کہ یاد کرنی ہے آپ ان تمام ہیڈنگز کے پہلے پہلے الفابیٹس کو اٹھائیے تو کیا بن جائے گا سوپ میپس سو سب سے پہلے supervision S stand for supervision then organization arithmetic and accounting physical management and monitoring authorization personnel and segregation of duties یہ کیٹیگریز ہیں انٹرنل کنٹرول کی یعنی کہ ہم انٹرنل کنٹرول کو جو پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم میں کیا کچھ کام کیے جاتے ہیں آج ایک تو ان کو میں بالترتیب آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ڈاکیومینٹ کس طرح کیا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے جی سپرویژن کی بات کرتے ہیں کہ سپرویژن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم انشیور کر سکیں کہ control are being complied with اب اس کمپلائنس کا مطلب کیا ہے انفیکٹ یہاں پر سپروائزر کی ضرورت ہے وہ سپروائزر جو ہے وہ دیکھے گا کہ جو ورکرز کام کر رہے ہیں وہ اکارڈنگلی ان کنٹرولز کے مطابق اپنے ورک کو کمپلائی کر رہے ہیں ان کا کام ان کی ورکنگ کیا کمپلائی کرتی ہے ان کنٹرولز کے ساتھ لہذا سپرویژن جو ہے یہ ایک کیٹیگری ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کی نیکسٹ بات آتی ہے آرگنائزیشن کی اب اس کے اندر تمام انٹرپرائز ان کے پاس ایک فارمل ڈاکومینٹڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر ہونا ضروری ہے جس میں کہ یہ کلیئرلی بات مینشنڈ ہو کہ کس مینیجر کی کیا ڈیوٹی ہے اور اس نے کیا ایکشن لینے ہیں لہذا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کلیئرلی معلوم ہونا چاہیے یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کی ایک کیٹیگری ہے نیکسٹ بات آتی ہے ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹنگ کی اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ company should ensure that there are adequate control to ensure completeness and accuracy of its financial record اب اس کے اندر چند اسٹینڈرڈ ہیں لائک ریکنسیلیشنس بینک کی ریکنسیلیشنس کنٹرول اکاؤنٹ کی ریکنسیلیشنس اب یہ تمام چیزیں ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹنگ سے متعلق ہیں جو کہ انٹرنل کنٹرول کا حصہ بنتی ہیں آپ نے چیک کرنا ہے کہ انوائس کے اندر جو کیلکولیشن ٹیکس کی آپ نے کی ہوئی ہے وہ ٹھیک کیلکولیٹڈ ٹیکس ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں اب وہ ارتھمیٹک ایکوریسی کو چیک کیا جاتا ہے اس میں ٹوٹل آف دا انوائسز کو چیک کیا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ جس ریٹ پر کیے گئے ہیں وہ ریٹ اپروپریٹ ہیں اپروڈ ہیں اور پھر کیا ان ڈسکاؤنٹس کو جو اپلائی کیا گیا اس کا ریزلٹ ٹھیک ہے ان وائسز کے ٹوٹل ٹھیک ہے تو یہ ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹنگ سے متعلق ریکنسیلیشن پیٹی کیش کی اس کے واؤچرس کے ساتھ کیش ٹل رول کی ریکنسیلیشن کیش رجسٹر کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں انٹرنل کنٹرول کا حصہ ہیں نیکسٹ بات آتی ہے فزیکل اب فزیکل مینس کے should be adequate physical control to ensure the security and safe keeping of its assets means ہر کسی کی ایکسیس تمام طرح کے ایسٹس پر نہیں ہے ہر کوئی پرسونل انوینٹری کو ایکسیس نہیں کر سکتا پلانٹ اینڈ مشینری کو آپریٹ نہیں کر سکتا کمپیوٹرز کو ایکسیس نہیں کر سکتا تو فزیکل کنٹرول کا ہونا بھی انٹرنل کنٹرول کی ایک کیٹیگری ہے کہ فزیکل کنٹرول بھی ہونا چاہیے اب دیکھیں نا جب بات کرتے ہیں انٹرنل کنٹرول کیا ہے تو آپ نے یہ تمام کیٹیگریز ان کے سامنے رکھ دینی ہے کہ سپرویژن ہو آرگنائزیشن ہو ارتھمیٹک اینڈ اکاؤنٹینسی ہو اور پھر یہ کہ فزیکل کنٹرول ہو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ اب اس سے انشور کرتی ہے آرگنائزیشن کہ management can effectively control the business operations اب جب بھی ہم مینجمنٹ سے متعلق بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ مینجمنٹ مینس کہ they are responsible they would be some personnel would be responsible for decision making of that organization اب ڈسیزن میکنگ سے متعلق پھر بجٹنگ کی بات بھی آتی ہے پھر اسٹینڈرڈس کی بات بھی آتی ہے کہ اسٹینڈرڈس بنائے گئے اور اس کے مطابق پھر اس کو کنٹرول میئرز اس کے اوپر لگائی گئیں اگر ویریئنسیز آئے تو دیکھا کہ اب ہم نے کیا ان اسٹینڈرڈ سے جتنی ڈیویشن ہوئی ہے اس پر ہم نے کیا ایکشن لینا ہے یہ کنٹرول میئرز وغیرہ اور پھر بجٹس کو ایکچول ریزلٹس کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ تمام کام مینجمنٹ کے ہیں اور مانیٹرنگ کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر انٹرنل آڈٹ کی بات آتی ہے کیا اب انٹرنل آڈٹ اس طرح کا اسٹرانگ ہے جو کہ مانیٹر کرتا ہے کہ جو کنٹرول میئرس ہیں جو انٹرنل کنٹرول سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے کیا واقعی وہ اکارڈنگلی امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا نیکسٹ کیٹیگری آتی ہے آتھرائزیشن کی اٹ مینس کہ all transaction should be authorized اب transaction should be aid means کہ آپ نے جو پرچیزنگ کی ہے اس کی انوائسز ان کی گڈس کا فزیکلی ریسیو ہونا ان کی گڈس کو ریسیو ہونے سے پہلے ان کا انسپیکٹ ہونا یعنی کہ انسپیکشن کے بعد وہ اسٹور میں ریسیو ہوتی ہیں ریسیو ہونے سے مطلب یہی لیجیے گا کہ اسٹور ہونا اس کا اور پھر وہ آئی ہیں جب انسپیکشن سے پہلے ان کا پرچیز آرڈر کے مطابق ہونا اب یہ تمام چیزیں اکارڈنگلی آتھرائز کی جاتی ہیں کہ جی پرچیزنگ ہم نے واقعی اتنے کی کی ہے اور یہ سب کچھ ہمارے نالج میں ہے مینجمنٹ اس کو آتھرائز کرتی ہے سیلز ہیں سیلز واقعی اتنی پرائز پر کی جائیں گی سیلریز اینڈ ویجز ہیں پیرول کی بات ہے ان ان گریڈس کی اتنی اتنی سیلریز اینڈ ویجز ہوں گی اب یہ تمام باتیں آترائزیشن ریکوائر کر رہی ہیں سو so جب تک یہ آترائزیشن پراپر نہیں ہوگی اس وقت تک فائنینشل اکاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہو سکے گی لہذا آتھرائزیشن ایک اہم کیٹیگری ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کی اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہیں پرسونل اس میں ہم یہ بات جانتے کہ employees should be appropriately qualified اور ان کا اتنا کیلیبر ہونا چاہیے کہ وہ جو ریسپانسبلٹی ان کو سونپی گئی ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں پرسونل اس لیول کے ہونے چاہیے اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی کوالیفیکیشن بھی آ جاتی ہے پھر اکارڈنگلی ان کی ٹریننگ بھی آ جاتی ہے آپ ایک کوالیفائڈ بندے کو رکھ لیں لیکن اپنی انوائرمنٹ کے مطابق ان کو ٹرینڈ نہ کریں تو وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا پھر آپ کو اپنی انوائرمنٹ کے مطابق ان کو ٹرین بھی کرنا پڑتا ہے سو پرسونل پروپرلی کوالیفائڈ ہیں یا نہیں اور کیا سوٹیبلی کیلیبر ان کا ان کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ہے یا نہیں یہ بات انٹرنل کنٹرول سسٹم کے اندر دیکھی جاتی ہے نیکسٹ جو کہ انتہا درجے کی اہم کیٹیگری ہے that is segregation of duties segregation of duties means کے ہم نے اس بات کو انشیور کرنا ہے کہ ایک شخص تمام کام سر انجام نہیں دے رہا آغاز سے لے کے آخر تک پرفیکٹ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہونا ضروری ہے یہ انٹرنل کنٹرول کا ایک بہت اہم حصہ ہے اگر سیگریگیشن آف ڈیوٹیز نہیں ہے تو آپ کا انٹرنل کنٹرول ایک انتہائی ویک انٹرنل کنٹرول ہے اب سیگریگیشن آف ڈیوٹیز سے کیا مراد ہے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں انوینٹری را مٹیریل پرچیز کرنے کی یعنی کہ را مٹیریل کو پرچیز کرنے کے ریفرنس میں اور اس سے متعلق اس کی اکاؤنٹنگ اینٹری کو بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرنے تک کیا ایک ہی شخص رسپونسبل ہونا چاہیے یا ہمیں ڈیوٹیز کو سیگریگیٹ کرنا چاہیے رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے لائک را مٹیریل کی کوانٹیٹی کتنی ریکوائرڈ ہے اس کو آڈر کس سپلائر کو کرنا چاہیے یا مختلف باتیں میں اس کی طرف دوبارہ سے آؤں گا وہ وصول ہو گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا آڈر یا نہیں ان کی کوالٹی پراپرلی انسپیکٹ کس نے کرنی ہے اس کو اسٹور کرنے کے اعتبار سے کون رسپانسیبل ہے اور اس کی فائنینشل انفارمیشن کو جو منی ٹرمز کے اندر موجود ہے کس نے ریکارڈ کرنا ہے اب دیکھیے نا کہ ایک پروڈکشن مینیجر ریکوزٹ کرتا ہے کہ مجھے 500 ہنڈریڈ کے جی کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے اب وہی پروڈکشن مینیجر پرچیزنگ کے اعتبار سے سلیکٹ کرتا ہے سپلائر کو کہ جی میں نے یہ 500 ہنڈریڈ کے جی را مٹیریل فلانے سپلائر سے پرچیز کرنا ہے وہی پروڈکشن مینیجر اس سے جو چیزیں وصول ہوتی ہیں ان کو انسپیکٹ کرتا ہے وہی پروڈکشن مینیجر اسٹور کا انچارج بھی ہے اس کو اسٹور کرتا ہے اور وہی پروڈکشن مینیجر اس اسٹور میں سے ایشو کرتا ہے را مٹیریل کو ورکشاپ کی طرف اور وہی پروڈکشن مینیجر اگر بکس آف اکاؤنٹس میں پرچیز ڈے بک میں اس پرچیزنگ کی اکاؤنٹنگ اینٹری پاس کرتا ہے تو بتائیے کیا فراڈ کے چانسز نہیں ہیں مینپولیشن کے چانسز نہیں ہیں گڑبڑ کے چانسز نہیں ہیں ڈیفینیٹلی ہیں وہ پروڈکشن مینیجر ریکوزیشن اپنی مرضی کی بنائے گا اپنی مرضی کا سپلائر چنے گا اس سپلائر سے جو چیزیں جس بھی کوالٹی کی آئی ہوں گی کہے گا اوکے okay, اس کو اسٹور میں رکھے گا اسٹور سے ایک ایشو رپورٹ جو ہوگی وہ ورک شاپ کی طرف جب جائے گی جتنے بھی مٹیریل ایشو ہوئے ویسٹ ہوئے نہیں ہوئے اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی اتنے نمبر آف یونٹس جو ہیں میں نے پروڈیوس کر لیے اور پھر وہی کم یا زیادہ قیمت بکس آف اکاؤنٹس کے اندر ریکارڈ کر رہا ہے فراڈ کے چانسز ہیں نا لہذا سیگریگیشن آف ڈیوٹی ہر ہر مرحلے پر ہونا ضروری ہے ریکوزیشن جو شخص بھیج رہا ہے وہ پرچیز ڈپارٹمنٹ کو ریکوزیشن بھیجے گا وہ ریکوزیشن بھیجنے والا شخص ٹھیک ہے پروڈکشن مینیجر ہے اس کی ضرورت ہے کہ جو مجھے 500 ہنڈریڈ کلو گرام کوانٹیٹی چاہیے اس را مٹیریل کی وہ اس کی مکمل ڈسکرپشن بتا دے گا شیڈ کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اس کی جس بھی طرح کی اسپیسیفکیشن ہیں وہ تمام کی تمام بتا دے گا جی مجھے اسپیسیفکیشن کا را مٹیریل ریکوائرڈ ہے آگے جائے گا پرچیز ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر purchase manager would be the responsible person اب پرچیز مینیجر ان اسپیسیفکیشن کے مطابق کوٹیشن کال کرے گا اب وہ کوٹیشن آئیں گی سپلائرز مختلف سپلائرز مختلف سپلائرز کوٹیشن بھیج رہے ہیں مختلف ریٹس اس میں کوٹ ہوئے ہوئے ہیں اسپیسیفکیشن وہی جو کہ پروڈکشن مینیجر نے ریکوائر کی ہیں کوالٹی وہی ہر طرح سے اسی کوالٹی کو آپ سپلائرس کی طرف کمیونیکیٹ کریں گے اور سپلائرس کوٹیشنز بھیج دیں گے اب وہ کوٹیشنز کے مطابق پرچیز آرڈر کی تیاری پرچیز ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب وہ ایک ٹیم پرچیز کمیٹی جسے کہتے ہیں وہ بیٹھی ہوگی وہ ان کوٹیشن میں سے سلیکٹ کرے گی سوٹیبل کوٹیشن کو پرائز وائز بھی کوالٹی وائز بھی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن وائز بھی اب وہاں سے جو سپلائر سلیکٹ ہو جائے گا اس سپلائر کو پرچیز آرڈر پرچیز ڈپارٹمنٹ بھیجے گا اب وہاں پر الگ پرچیز مینیجر ہے جو کہ یہ ریسپانسبلٹی پرفارم کر رہا ہے اب جب سپلائر اس را مٹیریل کو 500 ہنڈریڈ کے جی کوانٹٹی کا جو را مٹیریل ہے اس کو بھیجے گا تو انسپیکشن ڈپارٹمنٹ الگ سے ہے ادھر جو انسپیکشن مینیجر ہے وہ الگ سے ایک شخص ہوگا وہ اس کی انسپیکشن کرے گا کہ جو کوالٹی اور ریکوائرڈ تھی کیا ایگزیکٹلی exactly وہی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی ہمیں ریسیو ہوئی ہے یہاں پر وہ ایک تیار کرے گا اس کو پرچیز آرڈر کے ساتھ کمپیئر کرے گا اور وہ تمام را مٹیریل اسٹور میں بھیج دے گا وہاں پر اسٹور مینیجر اس کو ریسیو کرے گا اور شیلوز میں یا باکس میں یا جو بھی اس کی پلیس ہے لوکیشن ہے اس جگہ پر وہ رکھ دے گا اور پھر اس ریکوزیشن کے مطابق جو کہ ریکوزیشن پروڈکشن مینیجر کی تھی اس کو اتنا را مٹیریل ایشو کر دے گا اور پرچیز انوائس آتھرائزیشن آتھورائزیشن کے لیے بھیج دی جائے گی اب پرچیز انوائس کو جو بھی لوگ آتھورائزڈ ہوں گے وہ اس کو اپروو کر دیں گے کہ okay this purchasing is according to the all procedure set for the purchasing یہ آل پروسیجر میں نے اس لیے کہا کہ اس کے اندر ہماری تمام کوٹیشن پرچیز کمیٹی اور وغیرہ وغیرہ جو پروسیجر تھے اس کے مطابق ہے اب وہ جب اپروو ہو جائے گی تب وہ جائے گی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں اور ادھر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک الگ سے شخص ہوگا جو اس کو ریکارڈ کرے گا بکس آف اکاؤنٹس کے اندر ایکزیکٹلی اسی اماؤنٹ پر جو کہ پرچیز انوائس پہ موجود ہوں گی اور جو اپروو ہوئی ہوئی ہوں گی اب دیکھ لیجئے کہ اگر یہاں پر ایک ہی شخص تمام کام سر انجام دے رہا ہوتا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتا لیکن یہاں پر جب ہم نے سیگریگیٹ کر دیا ڈیوٹیز کو تو کسی کارنامے سے ہم نے جو ہے اس آرگنائزیشن کو بچا لیا یہ ہے انٹرنل کنٹرول ٹھیک ہے جی سو so, یہ میں نے جو آپ کو سوپ میپس کے تحت آٹھ کیٹیگریز بتائی ہیں انٹرنل کنٹرول کی ایز اے اسٹوڈینٹ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے اور بلکہ میں کہوں گا کہ اگر کال کو آپ کہیں ایز این آڈیٹر جاتے ہیں تو یہ انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں آپ کے ذہن میں باتیں بڑی تازہ ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے انٹرنل کنٹرول کو کس کس لیول پر جا کے دیکھنا ٹھیک ہے نیکسٹ اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے documenting the internal control system سے متعلق when you talk about documenting the internal control system تو یاد رکھیے یہ انتہائی ایک پریکٹیکل کام ہے جو کہ آڈیٹر کے کرنے کا ابھی تک کے جتنے پچھلے کام تھے وہ یا تو کسی قانون کی بات تھی یا ریگولیشنز کی بات تھی یا وہ انڈرسٹینڈنگز لے رہا تھا آبزرویشنز تھیں واک تھرو تھے یہ چیزیں تھیں اب آڈیٹر کے کرنے کے کام شروع ہو گئے جس میں سب سے پہلا کام آڈیٹر جو کرتا ہے وہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ڈاکیومینٹ کرتا ہے اب یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم کی ڈاکیومنٹیشن اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے اسٹینڈرڈز میں اس طرح سے بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے اب آڈیٹر نے ایک انڈرسٹینڈنگ لینی ہے اور اپنے آڈٹ پروسیجرز کو ڈیزائن کرنا اب وہ آڈٹ پروسیجرز جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے لیکن فی الحال آپ کو documenting the internal control system سے متعلق میں آج کچھ باتیں بتاؤں گا تیار ہیں لیں جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار میتھڈس ہیں جن کے تحت auditor ascertains and record the system number one organization chart number two narrative notes number three flow charts and number four internal control questionnaires اور چیک لسٹ آڈیٹر اب انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ڈاکیومینٹ کرنے جا رہا ہے اور انٹرنل کنٹرول سسٹم میں میں نے آپ کو آٹھ کیٹیگریز بتا دی وہ سوپ میپس کے تحت اب اس میں آڈیٹر نے انفیکٹ ان تمام کیٹیگریز کو کور کرنا لہذا جو ڈاکیومینٹ ہوگا وہ بھی کمپریہنسو ہونا چاہیے یہاں میں نے جو آپ کو چار میتھڈس بتائے ہیں یہ چاروں میتھڈس ایٹ اے ٹائم بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چاروں کے چاروں میتھڈز جو ہیں اپلائی کرے آڈیٹر ڈاکومینٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم مینس آڈیٹرس صرف یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول جو ادھر موجود ہے وہ ہمارے پاس ڈاکومینٹ ہو جائے اس کے لیے ہم چاہیں تو آرگنائزیشن چارٹ بنائیں چاہے تو ہم نیریٹو نوٹس لے لیں چاہیں تو ہم فلو چارٹس بنائیں چاہیں تو انٹرنل کنٹرول اور چاہیں تو یہ سارا کچھ بھی ہم بنا لیں ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن آرگنائزیشن آرگنائزیشن ہے ہے ہے چھوٹی یا بہت بڑی جو کہ بہت فارمل انداز میں چل رہی ہے بہرحال باتیں جب آگے چلیں گی تو آپ کو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آرگنائزیشن چارٹ کا ہونا یا نیریٹو نوٹس کا ہونا یا فلو چارٹس کا ہونا یا انٹرنل کنٹرول کوشچنرز کا ہونا کب کب اس کی ضرورت پیش آتی ہے اب میں بات کرنے لگا ہوں آرگنائزیشن چارٹ کی اور گینوگرام بھی اس کو باز بکس کہتی ہیں آرگنائزیشن چارٹ کے ذریعے سے ایک تو ہائرکی کا پتا چل جاتا ہے کہ آرگنائزیشن میں who is the head and who is the next responsibilities the person آپ کو میں ایک آرگنائزیشن چارٹ بڑا سادہ سا دکھاتا ہوں بڑے کمپلیکس آرگنائزیشن چارٹ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کے لیول پر میں ایک بڑا سادہ سا آرگنائزیشن چارٹ دکھاتا ہوں اس کو دیکھ کر ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ آرگنائزیشن چارٹ کیا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پر مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کے نیچے تین ڈائریکٹرز ہیں production director sales director finance director اب پروڈکشن ڈائریکٹر کے نیچے تین مینیجرز ہیں ایک پروڈکشن پلاننگ مینیجر ایک فیکٹری مینیجر ایک پرچیز کنٹرولر اب سیلس ڈائریکٹر کے نیچے دو مینیجر ہیں distribution manager and advertising manager اور فائنینس ڈائریکٹر کے تحت مزید آپ کو نظر آ رہے ہیں دو مینیجر چیف اکاؤنٹینٹ اور مینیجر اکاؤنٹ یہ آرگنائزیشن چارٹ جو ابھی آپ نے دیکھا ایک بڑا ہی سادہ سا آرگنائزیشن چارٹ ہے صرف اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ٹیئرز کیا ہیں مینجمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سب سے پہلے ہے پھر اس کے بعد تین ڈائریکٹر ہر ڈائریکٹر کے نیچے دو تین دو تین ہیں یہاں پر یہ بات آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے کہ آرگنائزیشن چارٹ کے ذریعے سے آڈیٹر ڈاکومینٹ کر رہا ہوتا ہے ریسپانسبلٹیز آف دا پرسونل کی اب وہ شخص ریسپانسبل ہے فلانا کام کرنے کا اور اس نے اس رسپانسبلٹی کو نمٹانے کے بعد رپورٹ کس کو کرنی ہے اور جس کو رپورٹ کرنی ہے اس نے آگے سے کس کو اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے اب آرگنائزیشن چارٹ بہت سی باریکیوں کو قابو نہیں کر سکتا اب بہت سی باریکیوں کو قابو کرنے کے لیے یا ڈاکیومینٹ کرنے کے لیے آڈیٹر جاتا ہے نیریٹو نوٹس کی طرف اب یہ ایک انتہائی سمپل اور اپرنٹلی کنوینئنٹ طریقہ کار ہے سسٹم کو ڈسکرائب کرنے کا اب جیسے جیسے آڈیٹر سسٹم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا چلا جاتا ہے وہ اس کو ڈاکومینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب لائک like, ہم نے ابھی اگزامپل لی تھی پرچیزنگ کی را مٹیریل کو پرچیز کرنے کی آڈیٹر نے معلومات حاصل کر لی کہ فلانا شخص ریکوزیشن دے گا پرچیز ڈپارٹمنٹ کو فلانا شخص پرچیز آرڈر بنائے گا فلانا شخص را مٹیریل کو ریسیو کر کے انسپیکشن کرے گا اس کی فلانا شخص اسٹور کا انچارج ہے اور فلانا شخص جو ہے وہ پرچیزنگ کی جو اکاؤنٹنگ اینٹری ہے اس کو ریکارڈ کرے گا بکس آف اکاؤنٹس کے اندر اب یہ تمام باتیں آڈیٹر اپنے نوٹس میں لکھ لیتا ہے نریٹوس کے طور پر اب یہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک ڈاکومینٹ بن جاتا ہے جس میں کہ تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں بڑا لینتھی ڈاکیومینٹ ہے اور کمپلیکس بھی ہو جاتا ہے بہرحال یہ تمام کے تمام سسٹم کو ڈاکیومینٹ کر لیتا ہے پرچیزنگ سے متعلق کیا سیل سے متعلق کیا کیش ہینڈلنگ سے متعلق کیا پیرول سے متعلق کیا جو جو بھی آپ کے فنکشنز ہیں ان تمام فنکشن سے متعلق انٹرنل کنٹرول سسٹم جو اسٹیبلشڈ ہے اس کو آڈیٹر ڈاکیومینٹ کر لیتا ہے نیریٹو نوٹس کے ذریعے سے اب بڑی ڈیٹیلڈ ایک یہ فائل بن جاتی ہے اس کو وہ اپنے پاس پرماننٹ فائل کے اندر لگا دیتا ہے کیونکہ یہی تمام پروسیجرز اس کو اب نیکسٹ ایئر جب وہ آڈٹ میں آئے گا آڈیٹ کرنے کے لیے آڈیٹ کلائنٹ میں آئے گا تو کام آئیں گے وہ ان کو دیکھ کر معلوم کر سکے گا کہ یہ اینٹی اس طرح سے آپریٹ کرتی ہے اب چونکہ یہ بڑے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں تو کمپلیکس ہونے کی وجہ سے ان کی کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں وہ شارٹ کمنگس کیا ہیں فار ایگزامپل کہ بہت زیادہ ڈسپرپورشنیٹ اماؤنٹ آف اسپیس یہ گھیر لیتے ہیں نوٹس فائل کے پھر نوٹس میں بھی ڈیفیکلٹ ٹو انٹرپریٹ اور پھر یہ پریشانی کہ اگر کوئی پرسونل جیسے میں کہہ رہا ہوں فلانا شخص وہ سلیم اللہ صاحب جو کہ پرچیز آرڈر بنانے کے لیے ریسپانسبل تھے اگر آرگنائزیشن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو نیریٹو نوٹس تو آپ کو دوبارہ سے پھر بنانے پڑیں گے نا کہ سلیم اللہ صاحب از نو مور ان دا آرگنائزیشن اب کلیم اللہ صاحب جو ہیں وہ اس آرگنائزیشن میں پرچیز آرڈر تحریر فرمائیں گے تو دوبارہ سے اب آپ کو وہ نیریٹو نوٹس بنانا پڑیں گے نا اس کو آلٹر کرنا پڑے گا سو so, بہرحال یہ کچھ کباہتیں کچھ شارٹ کمنگس موجود ہیں نیریٹو نوٹس میں لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ آرگنائزیشن چارٹ کو اگر ہم کمپیئر کریں اس کے ساتھ تو زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں جس میں کہ پورا انٹرنل کنٹرول سسٹم ڈاکیومینٹ ہو جاتا ہے کلیئر نیکسٹ میں بات کرنے لگا ہوں فلو چارٹس کی فلو چارٹس کیا چیز ہیں اب دیکھیں نیریٹیوس جو آپ نے ابھی سیکھے ان نوٹس میں آپ نے ایک بات یہ دیکھی کہ بہت زیادہ انیسسریلی اسپیس آکوپائی کر لیتے ہیں وہ آپ کی پرماننٹ فائل کی وہ ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں نا اب فلو چارٹ میں ہم اسی انٹرنل کنٹرول سسٹم کو سمبلس کے ذریعے سے ڈاکیومینٹ کر رہے ہوتے ہیں اب جب ہم سمبل یوز کرتے ہیں تو اسپیس ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی وہ جو دس صفوں پہ ہم نے ایک چیز تحریر کرنی تھی نیریٹیوز کی صورت میں وہ جو نوٹس ہم نے کمپائل کرنے تھے وہ ایک ہی پیج پر سمبلس کے ذریعے سے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں سو so اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ماڈرن ٹیکنیک ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کو ڈاکیومینٹ کرنے کی فلو چارٹ آڈیٹر کیوں بناتا ہے internal control system of the organization کو ڈاکیومینٹ کرنے کے لیے اب اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ سمبلس کو بیس کیا جاتا ہے کلیئر اس کے فیچرز میں پہلی بات تو یہ ہے کہ it is becoming an increasingly widely use technique پھر دوسری بات flow chart is a diagrammatical representation of an accounting system ہمیں معلوم ہو گئی پھر a good flow chart will be supplement with narratives اب فلو چارٹ کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا صرف سمبلز کا اس فلو چارٹ میں موجود ہونا کافی نہیں ہے نیریٹوس بہرحال ریکوائرڈ ہوں گے وہ بھی میں جب آپ کو فلو چارٹ بنانا سکھاؤں گا تو اس میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے فلو چارٹ بنایا جاتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز میں یہ بات شامل ہے کہ فلو چارٹس پورٹری کرتے ہیں دا فلو آف پھر ان سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سورسز کیا ہیں ڈاکومینٹس کے اور ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے فلو چارٹس کے ذریعے سے ہمیں ویکنیسز بھی جو انٹرنل کنٹرول سسٹم کی ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں اور ان فلو چارٹس پر بیس کر کے آڈیٹر جب ان ویکنیس کو پہچان جاتا ہے تو اپنے آڈیٹ پروسیجرز کو ڈیزائن کر لیتا ہے سو فلو چارٹس کو بنانے کے لیے ہم سمبلس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں فلو لائنز یوز ہو رہی ہوتی ہیں ہوریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی اور ڈاٹڈ لائنز یوز ہو رہی ہوتی ہیں میں ان ڈفرینٹ سمبلس فلو لائنس اور ڈاٹڈ لائنس کے بارے میں آپ کو بالترتیب بتاتا ہوں کہ کس قسم کے سمبلس آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا میں جو سمبلس آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ ہر آڈیٹر ہر طرح کی آرگنائزیشن کے لیے یہی سمبلس استعمال کر رہا ہوگا یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا میں کچھ ایک اسٹینڈرڈائزڈ قسم کے سمبلس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ کمپلیکس سچویشن میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں اور بے شمار مزید سمبلس بھی آڈیٹر یوز کر سکتا ہے اپنے فلو چارٹس بنانے کے لیے لائک ڈاکومینٹ کے لیے آپ کو ایک اسکوئر سمبل نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ یہ اسکوئر ہی ہو ریکٹینگولر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر multi part set of documents کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین ڈاکیومینٹس آپ کو اوپر تلے نظر آ رہے ہیں پھر اگر ڈاکیومینٹ اس ڈاکیومینٹ کے سمبل میں این دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے کسی بک آف اکاؤنٹ کو شو کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا سمبل شو کیا جائے گا اور اگر کوئی آپریشن پرفارم ہو گیا ہے کسی ڈاکومینٹ پر تو یہ کراس کا نشان آپ شو کریں گے فلو چارٹ میں اور اگر کسی ڈاکومینٹ پر کوئی چیک پرفارم کیا ہے کسی ڈاکومینٹ کو آپ نے چیک کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے اس کی ایکوریسی دیکھی ہے تو یہ والا ڈاکومینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائمنڈ شیپ کا اور اگر فائلنگ کی ہے آپ نے کسی ڈاکومینٹ کی تو یہ آپ کو ٹرائنگل نظر آ رہا ہے اور اگر ڈاکومنٹ کو فلو کیا آپ نے کہیں پر تو یہ فلو لائن کے ذریعے سے آپ اس کو شو کریں گے اور اگر کسی انفارمیشن کو فلو کیا ہے تو اس ڈاٹڈ لائن کے ذریعے سے فلو چارٹ میں آپ اس کو شو کریں گے جبکہ اگر کسی اور پیج کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ سرکل کا سمبل یوز ہوگا اچھا اب چاہ تو میں یہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ تمام سمبلز ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں لیکن آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اس لیے میں ڈیٹیلز نہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ان کے ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کو ایک فلو چارٹ دکھا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا ذہنی طور پر فلو چارٹ ہزم ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک تو میں نے جسٹ ایک آپ کے ساتھ ویگ سی بات کی ہے کہ ایک فلو چارٹ ہوتا ہے اور یہ سمبلز ہوتے ہیں اور اس طرح سے چلتا ہے ایک فلو چارٹ آپ کو جب دکھا دوں گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ ہے فلو چارٹ کیا خیال ہے ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر میں بتا دوں گا دیکھیے جی فلو چارٹ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پرچیزنگ سے متعلق انٹرنل کنٹرول سسٹم کا سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیے کہ ایکسٹریم لیفٹ پر آپ کو one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen steps نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر ون اسٹیپ کے آگے ایک سمبل نظر آ رہا ہے نمبر ٹو اسٹیپ کے آگے بھی ایک سمبل نظر آ رہا ہے آپ کو پھر نمبر تھری اسٹیپ ہے فور فائیو سکس ان سب کے سامنے آپ کو سمبلس کچھ نہ کچھ نظر آ رہے ہیں لائک نمبر ون اسٹیپ کے آگے آپ کو جو سمبل نظر آ رہا ہے یہ ایک ڈاکیومنٹ کا ہے ہم نے پڑھا تھا نا ڈاکیومینٹ یہ وہ اسکوئر ٹائپ سمبل ہے اس ڈاکیومینٹ کا نام ہے ریکوزیشن آپ کو میں نے ابھی ایک بات بتائی تھی کہ صرف فلو چارٹ میں سمبلس شو کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان سمبلس کے ساتھ نریٹوس کا ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں کچھ بیان ہونا ضروری ہے کہ سمبل کیا ہے تو دیکھیے وہ جو نمبر ون ڈاکیومینٹ ریکوزیشن ہے اس کے بارے میں نیریٹوس آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ requisition note was raised when goods are at a set reorder level یعنی کہ جب ایک لیول پر کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پڑا تھا نا آپ نے ری آرڈر لیول یہ وہ والی بات آ گئی ہے دیکھ لو سبجیکٹس کتنے کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ اس طرح سے کو ریلیٹ کر کے سبجیکٹس کو کو ریلیٹ کر کے نہیں چلیں گے تو آپ اپنے مائنڈ کو ڈیولپمنٹ سے روک رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں ان کو کو ریلیٹ کر کے چلیں ٹھیک ہے لائک اب یہاں پر آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات یاد آ گئی کہ ہم نے ریکوزیشن کب بنانی ہے جب ری آرڈر لیول پر آپ کی کوانٹٹی آ جائے گی اب یہاں ری آرڈر لیول پر پہنچ چکنے کے بعد ایک ڈاکومینٹ بنایا جا رہا ہے جو کہ ریکوزیشن کہلا رہا یہ فلو چارٹ میں آپ نے شو کر دیا اور نیگیٹو میں بتا دیا کہ ڈاکومینٹ کب بنایا جاتا ہے انٹرنل کنٹرول ہے نا ہمارا ایسے ہی تو نہیں کہ روزانہ ریکوزیشن بن رہی ہیں انٹرنل کنٹرول ہمارا نیریٹو میں بیان ہو گیا اور سمبل ہم نے شو کر دیا ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نمبر ٹو آپ کو ایک کراس نظر آ رہا ہے میں نے کراس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی ایک کام پرفارم ہو چکا ہو تو آپ کراس کر دیتے ہیں اب نیریٹو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں بتاتا ہے نیریٹو میں لکھا ہوا ہے کہ سائنڈ بائی اسٹور مینیجر اب یہ ایک کام پرفارم ہو گیا کہ وہ جو اسٹور ریکویزیشن بنی ہے وہ اسٹور ریکویزیشن ہمارا انٹرنل کنٹرول بتاتا ہے کہ اسٹور مینیجر اس کو سائن کرے گا اب یہ ڈاکومینٹ سائن ہو گیا آپ نے وہاں پہ کراس کا سمبل بنا دیا دیکھ لیجئے کہ ایک فلو لائن ریکوزیشن کے ڈاکیومینٹ سے نیچے آ رہی ہے کراس اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر وہ نیکسٹ فنکشن کیا ہے نمبر تھری یہاں پر آپ کو ایک ڈائمنڈ شیپ نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ڈائمنڈ شیپ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی کام چیک کیا جاتا ہے تو ڈائمنڈ شیپ کا سمبل لگایا جاتا ہے لہذا نیریٹو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرچیز مینیجر چیکس آتورائن اب یہاں اس ڈاکیومینٹ کی آتھورائزیشن کو چیک کیا جا رہا ہے اب آتورائزیشن کون چیک کر رہا ہے ایک اور شخص دیکھو فلو لائن نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ریکوزیشن جس نے بنائی وہاں سے اس نے سائن کر کے آگے کو وہ بھیج دی ڈاکومینٹ فلو کر گیا اور جب فلو کر گیا تو وہاں پر ایک اور شخص ریسپونسبل ہے اس کی کو چیک کرنے کے لیے سو so, اس طرح سے فلو چارٹ یہ سارے کے سارے اسٹیپس آپ دیکھتے چلے جائیں گے آپ کے پاس اس وقت ہینڈ آؤٹس موجود ہیں آپ ان ہینڈ آؤٹس کو دیکھیے اور ہر اسٹیپ پر آپ دیکھیے کہ کس سمبل سے ہم کیا انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں آپ کو تمام اسٹیپس نریٹوس میں نظر آ جائیں گے سو ڈاکومینٹس ہو یا انفارمیشن فلو کر رہی ہو یا ڈاکومینٹ فلو کر رہا ہو یا ہم نے کوئی چیک پرفارم کیا ہو یا ہم نے کوئی کام کمپلیٹ کر دیا ہو ان تمام چیزوں کے لیے ہم سمبلس کو یوز کرتے ہیں فلو لائنس کو یوز کرتے ہیں اور ڈاٹڈ لائنس کو یوز کرتے ہیں یہ ہے جی فلو چارٹ لیکن ابھی بھی میری تسلی نہیں ہوئی آپ کو فلو چارٹ کے بارے میں انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں میں مزید کچھ باتیں بتاؤں گا ٹھیک ہے تب تک آپ ان کو ذرا خود سے پڑھ لیں اچھا اسٹوڈنٹ کلاس میں جانے سے پہلے خود پڑھ کے جاتا ہے تاکہ لیکچر زیادہ اچھا سمجھ آئے تو ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو خود سے گو تھرو کیجیے گا تاکہ نیکسٹ لیکچر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ